تراش کے الگ کیا اور ان کی پرپوشن جو تھی وہ کام کی یہاں تو ہمارے ہاں اب ہے ہی نہیں وہ کمہار جو چاک کے اوپر رکھ کے چک جن کو کہتے سن نئی نسل والے ہمارے بچوں نے وہ دیکھا ہی نہیں ہوگا وہ بہت بڑا وہ گھماتے تھے تو وہ کردہ کیا تھا مٹی گوئی ہوئی رکھی ہوتی تھی وہ اتنا سا وہ مٹی کا وہ دے کے اس کے اوپر رکھ دیتا تھا پھر اس کے بعد اس میں سے ادھر ادھر سے گھماتے گھماتے وہ چھیلتا جاتا تھا اس کی زائد مٹی کو چھیلتا بھی جاتا تھا اور کچھ وہ انگوٹھوں انگلیوں سے یوں یوں بھی کرتا چلا جاتا تھا وہ جتنی زائد مٹی ہوتی تھی وہ ساری چھیل کر اور اسی مٹی کے تھوبے میں سے کبھی لوٹا بنا دیتا تھا کبھی بدنی بن جاتی تھی کہیں سراہی بنا دیتا تھا کہیں پیالہ بنا دیتا تھا وہی مٹی کیا کرتا تھا فسوا یہ کرنے کے بعد وہ ایک شکل اختیار کرتی تھی حالانکہ کا یہ خلا کا اسے اخلاق کا لفظ آپ کے یہاں آیا اس کے معنی ہوتے ہیں انسانی قوتوں میں صحیح پرپورشن پیدا ہو جانا صحیح توازن پیدا ہو جانا کیا بلا تھی یہ قوم کی اربوں کی اخلاق نام ہی اس کا ہے کوئی انسانی صلاحیت یا اس کی قدرت یا اس کا اختیار اپنی ذات سے بڑا ہوا ہو تو اخلاق کے خلاف ہے گھٹا ہوا ہو تو اخلاق کے خلاف حمیت میں تیزی آ جائے ضرورت سے زیادہ تو غصہ ہو جاتا ہے کمی ہو تو دیوسی ہو جاتی خلق فصو ولزی قدر پھر اس کے بعد اس نے اس کے لیے قوانین مقرر کیے شہدا پھر اس کی رہنمائی کر دی کہ تم اس راستے پہ چل کے اپنی تقدیر تک پہنچ سکو چار لفظوں میں عزیزہ نے من ساری بات کر سماوات آتے والا کائنات میں اقتدار اور اختیار اور سارا اس کا جو اتنا بڑا صاحب اقتدار ہے اس پر کسی پابندی کا سوال ہی عائد نہیں ہوتا لا شریک ہے لو فلم اقتدار میں کوئی شریک ہی نہیں ہے تو اس میں کون ہے جو پابندیاں عائد کریں اس نے کہا کہ ہم پہ کوئی اور پابندی نہیں عائد کر سکتا ہم نے اپنے آپ پہ خود کچھ پابندیاں عائد کر لی ہیں اور اس کے لیے بس یہی استعمال کروں گا بڑے جگرے کی ضرورت ہے کہ بے پناہ بے انتہا اختیارات ہوں اور پھر اپنے اوپر وہ پابندیاں عائد کر لے پابندیاں مثال قطبہ اعلیٰ نفس رحمت قطبہ عربی زبان میں کہتے ہی ہیں جہاں کوئی قانونی پابندی کسی کے اوپر عائد کی جائے قطبہ علیکم السیام قطبہ علیکم القیال کتال یہ لفظ ہے نا اس کے لیے سوچے تمہارے لیے یہ چیز مقرر کی گئی یہ پابندی عائد کی گئی وہاں تو یہ عائد کی گئی تو کسی دوسرے کی طرف سے عائد کی گئی نا اپنے متعلق یہی لفظ ہے نفس ہم نے اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر دی کہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ان کا سامان نشو نما بھی دیں گے ہم پابندی عائد کر لی اپنے اوپر ہم نے یا اللہ اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے نے کوئی دوسرا کسی پر پابندی عائد کرے تو وہ اس کی معقومیت ہو جاتی ہے جو اپنے اوپر کوئی پابندی عائد کر لے تو یہ تو بہت بڑا شرف انسانیت ہے اسی کو تو باصول آدمی کہتے ہیں میرا اصول ہے بھائی کسی تھانے دار نے اس کو حکم نہیں لیا ہوا کہ صبح پانچ بجے اٹھ کے اس بستر میں سے نکل کے تین میل چلو پھر واپس آؤ وہ خود اپنی صحت کی خاطر اپنے اوپر یہ پابندی یاد کر لیتا ہے کتبہ اللہ نفس حق کا نہ لینا نسر المین حق کا نہ لینا کی مدد کرنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے یاد کیا خدا ہے یہ اور لا یخلف المیاد یہ جو ہم اپنے اوپر پابندی یاد کر لیتے ہیں اس کی خلاف ورزی ہم کبھی نہیں کرتے انسانی دنیا کی طرف آئیے سر اپنے متعلق تو یہ کیفیت ہم کبھی نہیں یہ کریں نن سننا چل رہا ہے ہے جو ہم نے اپنے اوپر یہ پابندی کر کے ایک روش متعین کی ہے اپنے لیے اس میں تم کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے معاف رکھیے گا الفاظ یوں ہو گئے کہ اختیارات ہی سلب ہو گئے اس کے اس کی آزادی ہی سلب ہو گئی <coughs> پابند ہو گیا وہ ان چیزوں کا اور ایسا پابند کہ کبھی اس کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا یعنی کرتا نہیں ہے کے لیے ہم کہیں گے نا آپ جو اس نے کہا ہم نہیں کرتے تو اب تو سوال ہی یہ پیدا نہیں ہوا وہ کر سکتا ہی نہیں ہم کہیں گے خارجی کائنات کے متعلق بھی اس نے یہ کہا کہ یسجد اللہ معافی سماوات ہے بتا ان کے اوپر پابندی ہم نے عائد کی خود نہیں انہوں نے عائد کی پہلی چیز تو یہ معقومیت اور پھر انہیں اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس کی خلاف ورزی کر سکیں پہلے حصے میں تو یہ خدا سے الگ ہو گئی کہ اس نے ان کے اوپر پابندی عائد کی کسی دوسرے نے عائد کی دوسرا حصہ جو ہے کہ یہ خلاف ورزی نہیں اس کی کرتے اس میں تو یہ دونوں برابر ہو گئے اور تیسری چیز اس کائنات میں ہے انسان ایک خالق ہے ایک خارجی کائنات کی اشیاء ہے یہ ایک حضرت صاحب ہے یہ انسان ہے انسان کو اس نے صاحب اختیار و ارادہ بنایا جس طرح خارجی کائنات کے متعلق قوانین مقرر کیے اس نے اس کے لیے بھی قانون مقرر کیے لیکن وہاں انہیں اجازت نہیں ہے کہ ان قوانین کی خلاف ورزی کر سکے یہاں یہ اور خدا جو ہے جیسے وہ اس میں کہ ہم نہیں کریں گے دونوں ایک ہو گئے یہ جو پابندی اس نے اپنے اوپر عائد کی تھی اس کے تو متعلق کہا نا کہ اس کی خلاف ورزی ہم کبھی نہیں کریں گے انسانوں کے اوپر پابندی عائد نہیں کی صرف بتایا کہ یہ ہیں وہ قوانین جو تمہارے لیے ہم نے وضع کی ہیں یا اختیار کیے ہیں یا دیے ہیں بتایا صرف اور اس بتانے کے بعد کہا کہ اے معلوم ناشے تم تمہارا جو جی آئے تم اس کے مطابق کرو یعنی وہاں عالم امر میں تو مشیت ہماری تھی یفل ما شاہ وہاں ہماری مشیت تھی جیسا ہم جی چاہتے تھے کرتے تھے یہاں اے ملو ہے تم اب تمہاری مشیت ہے جیسے تم جی چاہے کرو ہم دخل نہیں دیں گے مع کیے گا اس معنی میں یہ ایک قدم آگے چلا گیا خدا سے پابندیاں اس کے اوپر تو خود کوئی عائد نہیں ہوئی پابندیوں کا بتا دینا یعنی قانون کی کتاب دے دینا اور قانون کسی کے اوپر جبرن کسی کے اوپر منوانا دونوں میں بڑا فرق ہے قانون کی کتاب دے دی اور اپنے متعلق اس نے کہا کہ ہم نے جو اپنے اوپر پابندی عائد کی ہے ہمیں اب ہماری آزادی معاف رکھیے گا سلب ہو گئی ہم اس کے خلاف کر نہیں سکتے اسے کہا کہ تمہارا جو جی ہے کرو ہم اس میں دخل ہی نہیں دیں گے تو صاحب اختیار تو یہ ہوں عزیزہ نے من مناظرے اور مباح سے کیا کرنے ہیں کہ اقوام عالم میں اہل مذاہب ہی تو نہیں اہل دانش کو بھی کہیے سائنٹسٹ کو بھی کہیے مفکرین کو بھی کہیے کہ خدا کا یہ تصور کہیں اور سے لا کے بتا دیں یہ ہے قرآن کی انفرادیت اللہ اے معلوم معاشیت بوائے بوائے لیکن آگے ایک بات کہی یہاں پھر نے جکڑ لی یہ تو تمہاری مشیت پہ منحصر ہے کہ یہ ہے مصری کی ڈلی یہ ہے سینکیے کی ڈلی تمہارے جی میں آئے اس کو اٹھا کے کھا لو تمہارے جی میں آئے اس کو اٹھا کے کھا لو ہم دخل نہیں دیں گے لیکن جب کھا چکو گے تو سینکھیے کی تاثیر کا بدل دینا تمہارے اختیار میں نہیں رہے گا کیا الفاظ ہیں اے مدو معاشے تم جو تمہارا جی چاہے کرو ان نہ ہو بیمار تام بصیر لیکن ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جو تم کرتے ہو اس کا وہ نتیجہ نکلے گا تم اسے نہیں بدل سکتے اب انسان کا اختیار یہاں تک ہوا آگے نہیں ہوا یہ کہ کھائے سینکیا تاثیر مصری کی ہو یہ نہیں ہوتا یہاں تک کا جو تم صاحب اختیار ہو کہ جی چاہے سینکیا کھاؤ جی چاہے مصری کھاؤ لیکن اگلی بات جو ہے کیا بات ہے ان الفاظ کی اے ملو معاشیت تم بھی کہا ہے نوج ہو گئی نا تازی عائش لکھتا کہتا ہے ٹھیک لکھتا ہے ان ماتا نہ بذیر کہا کہ پھر ہم کرتے کیا ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہمارا قانون کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے جس راستے پہ تم چلتے ہو چوراہے سے وہاں ہم دخل نہیں دیتے کہ تم ادھر مڑتے ہو یا ادھر مڑتے ہو تھا جدھر جی چاہے مڑ جاؤ لیکن اس مڑنے کے بعد پھر ہمارا قانون مقافات تمہارے پیچھے لگ جاتا ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا جس جو راستہ تم نے اپنے لیے اختیار کیا ہے وہ راستہ جس منزل کی طرف جاتا ہے وہ ہم نے مقرر کی ہوئی اب یہ تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے راستہ تو تم نے اختیار کر لیا یہ نہیں کہ چلو تم اس سمت کو پہنچ جاؤ تم شالم میں یہ بات نہیں آج کی اصطلاح میں ہم یہ کہیں گے دی انیشیٹو لائز مین یہ تو انسان کے بس میں ہے کہ وہ انیشیٹو کیا لیتا ہے یعنی ابتدا یہ کرتا ہے جیسا بھی اپنے لیے کر ابتدا صرف یہ کرتا ہے اور جب ابتدا کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے جو تقدیر مقرر ہے اس کے لیے جو منظر مقرر ہے اس کا جو نتیجہ مقرر ہے اس کی طرف سے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی سنیے کہ خدا پھر اس بات میں کیا کہتا ہے قوم بنی اسرائیل کا قصہ چلا آ رہا ہے ان کو ہدایات دی ان کو ہم نے رہنمائی دی ان کو قانون بتایا رسول آئے سب کچھ ہوا وہ چلے ایک راستے پہ اس راستے کی خوشگواریاں ان کے حصے میں آئیں سعادات آئیں برکات آئیں بڑی ملک عظیم ملا شوکت سلیمانی ملی حشمت داودی ملی یہ سارا کچھ بھی ہے کہا فلما زاغو اب یہ ان کے اختیار کی بات ہے جب وہ ٹیڑھے ہو گئے یعنی پہلے وہ ہوئے ہیں جب وہ غلط راستے کی طرف چلے ٹیڑھا جس کے معنی ہوتا ہے سیدھے راستے کو چھوڑ کے جب وہ ٹیڑھے ہو گئے خود وہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے زاہو آزاد اللہ کلو گہوم تو خدا نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر یہ پیچھے پیچھے جب تم ٹیڑھے ہو گئے کہنے کی بات ہے تو ہم نے تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اس لیے تم ٹیڑھے ہو گئے ہمارے یہاں تقدیر کے یہ معنی ہیں کہ یہ سب خدا کرتا ہے سر آپ نے دیکھا کہ تقدیر کے تصور یا معنی یا مفہوم کے بدلنے سے بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہتا ہے کہ جب یعنی یہ اختیار انسان کا ہے انیشیٹو اس کی ہے علما <coughs> زاغو زاغ اللہ جب تم نے کجروی اختیار کی خدا کے قانون کے مطابق تمہارے سلوٹ کرے تم نے جب یہ کیا تو اگر یہ نہ کرتے تو وہ یہ کرتا ہی نہیں لیکن جب تم نے یہ کیا تو پھر اس کے بدلنے کا اختیار تم, تمہارے پاس نہیں <coughs> یہ ہے سکسٹی ون اوور فائیو وہ اے ملو معاشے تم کا میں نے شاید ریفرنس نہیں دیا تھا فورٹی ون اوور فورٹی بڑے اہم ہیں یہ مقامات قرآن کریم کے متعدد مقامات میں یہ چیزیں آئیں میں تو چند ایک نئی کتاب جو کتاب التقدیر ہے اس میں آپ دیکھیں گے بہت سے حوالے اس کے آپ کو ملیں گے وہاں بہت سے ہیں حوالے حتیٰ کہ وہ جو کہا تھا نا کہ حقن علین نسل مومنین ہم نے اپنے اوپر فرض عائد کر لیا ہے جماعت مومنین کی نصرت مدد دینے کا ہم نے اپنے اوپر فرض عائد کر لیا تو پھر مومنین جو ہے ان کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ بس مومن ہوئے تو خدا نے اپنے اوپر فرض عائد کر لیا ہے اور اس کی خلاف ورزی وہ کرتا نہیں ہے تو پھر تو ایش لکھتا ہے کہ ملتا چلا جائے گا کہ لیکن نہیں ذرا تھوڑی سی بات اس میں اور ایڈ کر دو جی فرمائیے ان تم سر ینسر سر تم اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد ہے فورٹی سیون اوور سیون کوئی پھر انیشیٹو خدا کی مدد کے معنی یہی ہے کہ دین خدا بندی کو قائم کرنے کے لیے اگر تم کوشش کرو گے تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے وہ بھی اپنے مکان پہ ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے اوپر فرض اور واجب قرار دے لیا ہے تمہاری مدد کرنا لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ پہلے تم ہماری مدد کے لیے اٹھو تو ہم تمہاری مدد کریں گے مانے کیا ہوئے کہ جس قسم کے تم ہو جاؤ گے یا کرو گے اسی قسم کا ہمارا قانون تم پر لاگو ہو جائے گا سینکھیاں کھاؤ گے تو قانون ہلاکت کے تابے آ جاؤ پانی پیو گے تو وہ ممد حیات ہوتا ہے اس لیے زندگی بخشنے والے قانون کے تابے آ جاؤ گے وہ قانون تم پر لاگو ہو جائے گا اب بات یوں ہو گئی کہ جو طریق روش عمل تم اختیار کرو گے اس کے مطابق تم پہ وہ قانون لاگو ہو جائے گا اور اس کے ذریعے سے جس مقام تک تم پہنچو گے وہ تمہاری تقدیر ہو تو تقدیر تو ہمارے ہاتھ میں ہوئی جس مقام تک بھی ہم پہنچنا چاہیں فہدا راستہ اس نے بتا دیا ہوا ہے سائن پوسٹ اس نے لگا دیے ہوئے یہ ادھر جاتا ہے یہ ادھر جاتا ہے جس منزل کو بھی ہم پہنچنا چاہتا پہنچنا نہ جائیں تو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ تقدیر کے تو مانے یہ ہیں منزل آخری منزل جہاں تک کسی شہر پہنچنا ہے یہ اس کا انتخاب ہم کریں گے اس کے مطابق راستے پہ یعنی راستے کا ہم انتخاب کریں گے اس نے بتا دیا تھا کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے جو جو راستہ ہم اختیار کریں گے اس کے مطابق پھر یہ الفاظ ہیں اس کے مطابق ہم پہ قانون لاگو ہو جائے گا اور اس کے مطابق تمہاری آخری منزل یا تقدیر مدعین یا وہاں تم پہنچ کے رہو گے ٹینکیاں کھاؤ گے تو ہلاکت ہے آخری منزل اس کی وہاں پہنچ کے رہو گے مصری کھاؤ گے خوشگواریاں حاصل ہو جائیں یہ ہے تمہاری یہ جسے قرآن نے بصیرت عطا کی تھی اور اسے کہنے کا بھی طریق آ گیا تھا ایسا ہی حسین طریق اقبال مشکل یہ ہے کہ پھر وہی وہ فارسی آ جاتی ہے اس کے تو اردو کے لیے بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ صاحب اسے بھی سمجھایا اس کا بھی ترجمہ کیا کیجیے اردو کا بھی اردو کا ترجمہ پنجابی کرو تو یہ کہنے نہیں لفظ بھی سمجھ نہیں آتا اگلی ساڑی اگلی نسل ہماری عزیزا نے من گنگی ہو گئی ہے زبان ہی کوئی نہیں رہی اس کے پاس دکھ ہوتا ہے مجھے یہ کہنے کو تو ہم نے بڑی تکلیف کی ہے مغرب کی انگریزی بھی نہیں رہی ان کے ہاں تو اچھے سے اچھے پڑھے لکھے سے کہیے کہ چار فکرے لکھ کے بتائے ہے فارسی میں ہے لیکن پوچھو نہیں کیا بات کیا جاتا ہر سے باریکش برمز مزمرست بات بڑی گہرائی کی ہے اشارے نہیں کہیں سے آ سکتی تقدیر کے متعلق اور وہ یہ ہے کہ تو اگر دیگر شبی تو کچھ اور ہو جائے او دیگر است وہ اور ہو جائے وہ اس کے مطابق ہو جاتے تو اگر دیگر شبی وہی انیشیٹو لائز ود مین تم اگر یہ ہو جاؤ تمہاری تقدیر وہ ہو جائے گی اب وہ اشاروں میں یا مثالوں سے سمجھاتا ہے خاک شو غبار بن جا نظر ہوا سازت پورا تم ہوا اڑائے اڑائے پھیرے گی کوئی مقام ہی کہیں نہیں ہوگا تمہارا سواد ہی نہیں ہوگا استحکام ہی نصیب نہیں ہوگا تم اگر یہ ہو جاؤ گے تو سنگ سو پتھر بن جاؤ بس شیشا انداز تو ہر کچی چیز کے اوپر مارو گے تو وہ کچی چیز ٹوٹ جائے گی تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا سنگ سو تم ہو جاؤ یہ ہم نہ تمہیں غبار بنائیں گے ہم نہ تمہیں سنگ بنائیں گے یہ کچھ ہو جانے کی صلاحیتیں پوٹینشیلٹیز تمہارے اندر موجود ہیں تم چاہو تو غبار بھی ہو سکتے ہو تم چاہو تو پتھر بھی ہو سکتے ہو شبنمی تقدیر شبنم ہو جاؤ گے تو زمین پہ گرنا تمہاری تقدیر ہو جائے گی پائندگی تقدیر ہے سمندر بن جاؤ گے تو ہمیشہ بھی تمہاری تقدیر ہو جائے گی کہا کہ غرض یک تقدیر ہوں گردت جگر غلط روی سے ایک راستے پہ چلے اور وہ جو ہے ہلاکت کی تقدیر وہ آ گئی سامنے تو اس یہ چیز تو واقعی بڑی سوز جگر کا مجھے بن گئی ہلاکت سامنے آئی گرز یک تقدیر ہوں گرد جگر کوئی بات نہیں ہے خواہ از حق حکم تقدیر دیگر تو دوسری تقدیر مانگ لے تو اگر تقدیر نوخاہی رواز را کے تقدیرات حق لا انتہا تو اگر اس کے بعد کہے گا کہ نہیں میں کوئی دوسری منزل چاہتا ہوں دوسری منزل پہ اختیار کروں جتنی جی چاہے منزلیں مانگتے چلے جاؤ اختیار کرتے چلے جاؤ لا انتہا ہے اس کے قوانین کو بدلتے جاؤ بدلتی جائے گی تقدیر تمہاری جتنی بھی کیا بات ہے تقدیر کو سمجھنے والے کی صورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی خبر لینے کے لیے گئے جو باہر ایک مقام پہ چلا گیا ہوا تھا ایران کی سرحد پہ وہاں گئے تو وہاں تعاون پھوٹ پڑی آپ نے فوراً حکم دیا اپنے ساتھیوں کے جلدی سے یہاں سے نکل چلو اس مکان پہ چلے چلو جہاں تعاون نہیں ہے وہاں کسی نے پوچھا یہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایرانی ہوگا ان کے ذہن میں تھا نا تقدیر کا وہ پہلا مسئلہ کہ تقدیریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں بدل نہیں سکتی اس نے کہا کہ آپ خدا کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں کیا بات ہے ان لوگوں کی کہا ہاں خدا کی تقدیر سے خدا ہی کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں تقدیر یہ ہے کہ تعاون زیادہ حصے میں جاؤ گے تو انفیکشن ہو جائے گی کا تعاون ہو جائے گا دوسری تقدیر یہ ہے کہ اگر اس جگہ چلے جاؤ جہاں یہ نہیں ہے انفیکشن تو اس سے تم فاصلہ ہو نہیں آئے یہ بھی خدا ہی کی تقدیر ہے وہ بھی خدا ہی کی تقدیر ہے تو میں کوئی اپنی تقدیر تو نہیں مارا خدا کی ایک تقدیر کی سے خدا ہی کی دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں ان سے قرآن سن کی ہے جی تو اگر تقدیر نہ ہو خواہی رواست ذا کے تقدیرات حق لا انتہا اور اس قدر انسان کو اس نے یہ اس معاملے میں اختیار و ارادے والا بنایا ہے میں نے کہا کہ وہ دخل نہیں تھا ان اللہ لا یغیر ما بے قومن یوگرشن جب تک کوئی قوم خود اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتی خدا بھی اس کی حالات کو نہیں بدلتا بدل تو سکتا ہے صاحب اختیار ہے لوگوں ملک سماوات وا درتا شروع میں کہا نہیں یہاں آغاز کار جو ہے انیشیٹو ہو وہ تو انسان سے فرض ہو جب یہ چیز کہی قوم ہو جب یہ چیز کہی کہ جب تک کوئی قوم اپنے اندر داخلی تبدیلی نہیں کر لیتی خدا بھی اس کے حالات میں تغیر نہیں پیدا کر خدا بھی نہیں کر دیکھ لیا نا تم نے پچیس تیس برس سے ہر میں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جبل رحمت کے تابے رو رو کے گڑ گڑا گڑ گڑا کے لاکھوں کی تعداد میں حاجی جن کو متعلق کہا ہے تو گناہوں سے کہتے ہیں کہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں اس حالت میں مقدس سرزمین پہ ایسے خوشو و سے پچیس برس سے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑے اس کو تباہ کر دے برباد کر دے وہ بڑھتا جا رہا ہے ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کیوں نہیں آ رہی اسے کہتی ہیں تو کرتا جا پیو کا نوکر لگا ہوا ہے یعنی کیفیت سن سے انسان کی ذرا جنہیں پورا نکلا اور یا اللہ بڑی پیڑ ہوں تو رمان دے دے لو کام ہے جناب یا اللہ تو کر دے تو پھر وہ کر دینا ہے لگے ہوئے نا پچیس تیس برس سے یہ کیوں نہیں ہوتا انہوں نے خدا ہی کے اس اس اٹل فیصلے کو نظر انداز پایا کہ ان اللہ لاجو گئی دے قوم کہتے جاؤ مانگتے جاؤ دعائیں گڑگڑاتے جاؤ روتے جاؤ ہماری تو شرط یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی اپنے اندر داخلی تبدیلی خود قوم کے اندر تبدیلی پیدا کرو تو پھر باہر کی تبدیلی ہوگی نہیں پیدا کرو گے مانگتے جاؤ دعائیں دعا تو یہ ہے نا کہ ہم وہ نہیں کریں اور تو وہ کر دے آپ سوچتے ہیں بظاہر تو یہ نظر آتا ہے نا کہ وہ بڑا ڈاڈا ہے ڈاڈا کیا میں کہتا ہوں کہ جو قانون کا خدا ہے اسے ایسا ڈاڈا ہونا چاہیے اگر وہ میرے گر گڑانے پہ میرے حق میں فیصلہ کرنے لگ جائے مقدمہ ہو دو کے درمیان ہائی کورٹ میں گیا ہوا ہو کل ہو وہ پیشی ادھر مدعی ہے میں دعائیں کر رہا ہوں کہ یا اللہ وہ میرے حق میں کامیابی ادا کر دینا وہ وہاں مدعا آ رہا ہے وہ کہتا یا اللہ میرے حق میں کامیابی ادا دے دے مجھے مصیبت پھنس گئی تو اگاں وہ دیا یعنی نے کیا جی میں کامیابی ہو گئی تو میں سو نفل پڑھوں گا وہ کہنا میں دو سو نفل پڑھوں گا یہ کہنا میں تیرے نیاز دیاں گا جی یارہ گا دیاں گا وہ کہنا گا دیاں دیا وہ دونوں نو سٹ اوف میں تو جب ان الفاظ پہ غور کرتا ہوں ان یہ یقینی بات ہے یاد رکھو یو غیر و ماد کبھی نہیں بدلتا خدا قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا ما کہ وہ اپنے اندر تبدیلی اور جب اپنے اندر تبدیلی پیدا کر دے تو اس نے کہا ہم نے اپنے اوپر واجب قرار دے دیا ہے کہ تمہاری حالت میں تبدیلی پیدا کر دے یعنی یہ خدا کو معاف رکھیے گا الفاظ یہی ہیں انسان اس طرح خدا کو مجبور کر سکتا ہے کہ اس کے مرضی کے مطابق وہ کرے قانون کے مانک اس کا قانون ہے کہ آگ پانی کو کھلا دے گی آگ جلائے کیتلی اوپر اس کے رکھ کے آپ جو جی میں آئے کام کرتا پھر مجبور ہو گیا ہے اس کا قانون کہ اس کے پانی کو کھلا کے اس کے لیے چائے پکائے اور اگر یہ آگ نہ جلائے اور کیتلی رکھ دے تو نفل پڑنے شروع کر دے تو وہ پی لے گرم گرم یہ تو ہوا کہ یہ نہ کرے اور اگلی بات کیجیے عزیزا نے من کہ آگ بھی یہ جلا دے کیتلی بھی رکھ دے گھنٹہ بھر تک اوپر رکھی بھی رہے اور پانی ویسا ٹھنڈے کا ٹھنڈا رہے نظام کائنات بگڑ جائے کیا ہوا جس نے یہ قانون بنایا تھا کہ آگ اس طرح پانی کو گرم کر دے گی اس نے دخل دے دیا آگ کو کہہ دیا کہ پانی کو گرم نہ کرنا اگر وہ یہ کرنا شروع کر دے کائنات تو اس لیے رہی ہے تقدیر اور پھر ہم بدلتے نہیں آگ کی تقدیر یہ ہے کہ وہ حرارت پہنچائے پانی کی تقدیر یہ ہے کہ وہ جب ہنڈریڈ ڈگری سینٹی گریڈ پہ پہنچے تو ابلنا شروع ہو جائے چاول کی تقدیر یہ ہے کہ اس میں جب وہ ڈالا جائے تو وہ پکنا شروع ہو جائے اسے ہم نہیں بدلتے لیکن نہ ہم بغیر آگ جلائے ہوئے تمہارا پانی اٹھاتے ہیں نہ اس میں چاول ڈالے ہوئے تاریخی کھیر پکونے لگے نہ اس کے کھائے بغیر تمہاری بھوک مٹاتے ہیں لیکن جب تم کھا لیتے ہو تو پھر تم ہمیں مجبور کر دیتے ہو ہمارے قانون کو کہ تمہاری بھوک مٹا دے او کیا کروں بیٹ عزیزان من وقت ہی ختم ہو جائے لہذا تقدیر کا مسئلہ آپ نے دیکھا کس طرح سے حل ہو جاتا ہے سیدھی سی بات تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ خالی رکھی ہے خاما حق نے تیری جبی خالی رکھی تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبی یہ ہے جو جیسا جی چاہے اس پہ لکھ لیجیے خالی رکھیے یہ ہے انسان کا مقام اس دنیا میں یہ ہے خدا کا تصور جو قرآن نے دیا ہے یہ ہے قانون کا اور اس کے نتیجے کا تعلق باہمی یہ ہے انسان کی انیشیٹو اور خدا کا فالو کرنا یہ ہے جہاں انسان خراب اختیار ہے وہ ہے مقام جہاں یہ اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے وہ ہے مقامات جہاں خدا اپنے اختیار پہ خود بدنی عائد کر دیتا ہے ان چیزوں کو قرآن سے سمجھ لیجیے عزیز میں کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے سمجھنے کے لیے تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں نہ یہی ہے نقطۂ توحید قانون کی وحدانیت نیت یہ ہے خدا کی توحید اور اسی لیے وہ کہتا ہے ٹھیک کہ بیان نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے بت خانوں کو دماغ میں لیے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ اسی گھر کے اندر پھر خدا بھی آ جائے تو بڑا غیور ہے نیا کرایہ دار اندر نہیں جاتا جب تک وہ کہتا نہیں مالک سے کہ پہلے آنا کٹ پھیر میں جاؤں گا اور وہ آ جائے گا ہزار بوتوں کے باوجود تو کوئی گل نہیں باہر می پہنا گزارا کر دیں گے نہیں عزیزان من قانون اٹل ہے اس کا نہیں بدلتا وہ جو اتنا صاحب اختیار و ارادہ اپنے اوپر پابندی عائد کی ہوئی کہ متعلق کہتا ہم نہیں بدلیں گے وہ ہمارے لیے جو قانون بنائے ہوئے ہیں ان کو بدلتا چلا جائے گا سر وقت ہو گیا اور دوہرا دوں میں لہو ملک السماوات بات اب اب غور کیجیے آیات کے اوپر ملک سما ارد کو دھوپ کو لمب تخیص ہے کوئی شریک نہیں ہے اس میں ولم یق اللہ شریف ان فل کوئی شریک اس کے نہیں ہے یہ خدا خلا کا کللا ہر شے کو پیدا کیا اس نے اور اتنی بڑی لامتناہی حاکمیت کا مالک خدا فقد رو تقدیر وہی ہے لہو ملک السماوات کے بعد کہنا رہو تقدیرہ آہا ہاں یہ ہے عزیزہ من عزیزہ من قرآن کے تصور یہ ہے وہ بات جو سمجھانے کی ہے دیگر اہل مذاہبی کو نہیں اہل علم و دانش کو بھی کہ لاؤ کہیں سے خدا کا یہ تصور تمہارے ہاں جو علم و دانش ہوتا ہے یہ صرف وہی دے سکتی تھی یہ صرف خدا اپنے متعلق بتا سکتا تھا اس کے معنی ہے خدا کی معرفت یعنی خدا کیسا ہے کوئی نہیں بتا سکتا اس کی ذات کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا سوال ہی نہیں اس کا تعارف اس نے خود کرا دیا ہے اپنی انصفات سے جو قرآن کے اندر ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں عزیزا نے من جسے یہ معرفت لیے پھرتے ہیں خدا نے اپنا تعارف آپ کرایا ہے اور جو جو وہ آپ اس نے کرایا ہے تعارف وہی ہے نا اس کے اس کے بغیر ذریعہ ہی کوئی نہیں ہے وہی کی ضرورت اس لیے تھی کہ خدا کا اس قسم کا تصور کوئی فکر انسانی کرا نہیں سکتا تھا وقت ہو گیا اور ایک ہی سور, سورہ الفرقان کی دوسری آیت ہم نے لی آئندہ تیسری آیت سے آگے چلیں گے ہم رب بنا کا انت السميع کا